حضرات آپ سام آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا سید ضیال حسن شاہ صاحب خطیب لاہور نازم اعلیٰ عالم مجلس تحفظ خطب نبوت مختصر کے وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین المطقین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 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق حب والدی ون سے نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا ہے نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا ہے مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا صاحب صدر گرامی قدر علماء کرام و امشاخام اور میرے انتہائی بزرگوں اور دوستوں بھائیوں آج کی یہ عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس اس شہر میں اس علاقے میں منعقد ہو رہی ہے جہاں ایک وقت تھا کہ کانفرنس تو دور کی بات اسلام کا نام لینا بھی مشکل تھا اور مسلمان کا وجود بھی ان قادیانیوں اور لعینوں کو برداشت نہیں تھا لیکن الحمدللہ اکابرین ختم نبوت کی محنت سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج اس جگہ پر اس کفر گڑھ میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچم اپنی آن اور شان سے لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ اب یہ قیامت تک لہراتا رہے گا اور یہ وقت دور نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کفر گڑھ سے مرزا قادیانی اور اس کے آواری کا مرکز تو دور کی بات ہے انشاءاللہ العزیز یہاں سے ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا میرے بھائیو بزرگ اور دوستو میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بغیر کسی مطالبے کے بغیر کسی کوشش کے بغیر کسی جد و جہد کے اپنے پیارے آقا اپنے پیارے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے مجھے اور آپ کو ان کا امتی بنایا ہے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہر مسلمان اس پہ فخر کرتا ہے کہ ہم محمدی ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قیامت تک جاری رہے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا اس راستے میں مرزا قادیانی جیسے جتنے بھی ملعون آئیں گے وہ خس و خاشاک کی طرح انشاءاللہ بہ جائیں گے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا میرے بھائی بزرگ دوستو آج کی یہ عظیم الشان خاتم نبوت کانفرنس جو ہر سال یہ منعقد ہوتی ہے امت مسلمہ کو یہاں اکٹھا کیا جاتا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور مجھے اور آپ کو بیدار کرتے ہیں کہ لوگوں بیدار رہو جاگتے رہو کیونکہ جب لوگ سو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں دنیا کی حیثیت سے جب آدمی سو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی اگر ہم دین کے حوالے سے غافل ہو گئے تو مرزا قادیانی جیسے ملعون اور گستاخان رسول بار نکل کر ہمارے ایمانوں کو لوٹ لیں گے ہماری متع عزیز کو لوٹ لیں گے لہذا بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور دنیا والوں کو یہ سبق دیجئے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ جب تک اس سرزمین پر اس دھرتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپوس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے کیا خیال ہے یہ میرے جو بھائی بزرگ تھوڑی تھوڑی دیر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اٹھ کے اتنا دور کا لمبا سفر کر کے مدارس سے چھٹیاں کر کے سفر کر کے ہم آئے ہیں کانفرنس کے لیے اور ہم باہر چلے جاتے ہیں سٹالوں پر پھرنے کے لیے بازاروں میں دیکھنے کے لیے دیکھیں اپنے اس وقت کو قیمتی بنایا جائے اکابرین آ رہے ہیں وہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں لیکن ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں جو میرے بھائی بزرگ اور دوست ساتھی بار ہیں اور آواز ان تک جا رہی ہے اگر وہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آپ کی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تو وہ فوراً اندر میں آئے اگر وہ سیر کے لیے آئے تو اور بات ہے میں کچھ نہیں کہتا اگر صرف اس لیے سے آئے ہیں تو میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں جس مقصد کے لیے آئے ہیں جس کاج کے لیے آئے ہیں یہاں بیٹھ کر ان کفار کو ان ملعونوں کو یہ پیغام دیں کہ انشاءاللہ شاء ہم زندہ ہیں اور تمہاری قادیانیت اور تمہاری شیطانیت کو کبھی بھی ہم نہیں چلنے دیں گے اور ہم مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کا کا اور اور, ان ان ان کے کی انشاءاللہ کریں کریں گے انشاءاللہ پکے دل سے ہاں اپنی دکانوں پر جہاں کہیں مہمان بن کر چلے جائیں وہاں آپ کے سامنے کوئی شیزان پیش کرے شیزان کا اچار پیش کرے شیزان کا جام پیش کرے شیزان کا شیزان کی بوتل پیش کرے تو کیا خیال ہے پھر آپ کیا کریں گے جی اس کا بائی کاٹ کریں گے ایک واقعہ میں سناتا ہوں ہمارے کچھ دوست اس کی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے سیدی و مرشدی میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان الاقداب حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پہلے میرے ایک ساتھی بنو کے شاہ صاحب واقعہ سنا رہے تھے کہ جب وہ بیمار ہوئے خواجہ صاحب تو ان کی بیمار پورتی کے لیے مولانا طیب شاہ صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ حکم فرمایا کہ جاؤ خواجہ خان محمد کی تعزیت کر اس کی بیمار پرسی کر کے آؤ ان کا کیا مقام ہے ان کے سامنے ایک خالی بوتل شیزان کی لائی گئی اس کے اندر پانی تھا دم کرنے کے لیے تو حضرت نے شیزان کی بوتل میں پانی دم کرنے سے انکار کر دیا اس کے اوپر گستاخوں کا نام ہے چند دن پہلے بس میں یہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں ڈائیو گاڑی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا راول پنڈی سے لاہور آ رہا تھا میرے ساتھ اپنے ایک دوست اور بھی تھے رات تھی لائٹیں بند تھی اندھیرا تھا اچانک وہ جو اس کی کنڈکٹر ہے آج کل تو مرد کنڈکٹر کی کمی ہو گئی ہے نا وہ دوسرے لوگ آنے شروع ہو گئے تو وہ آئی اس نے وہ ٹیبل کے آگے جو جگہ بنی ہوئی تھی اس کے اوپر کچھ جوس رکھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی تو میرے ساتھی کہنے لگے شاہ جی خیریت ہے جاگ رہے ہو میں کہا کیوں خیر ہے کہ ذرا دھیان سے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا کہ جی آپ کے سامنے جو جوس ہے ذرا دیکھ کے پینا کہ پینے کی چیز ہے یہ کیا چیز ہے بے دھیانی میں کہیں پی نہ لیں میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ شیزان کا جوس تھا میں نے فوراً اس کو بلایا اس کنڈکٹر کو کہ ادھر آؤ کیا کیوں میں نے کہا یہ شیزان کا جوس ہے میں اس کو نہیں پیتا اس نے کہا کیوں نہیں پیتے میں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن مرزائیوں کی مصنوعات ہیں یہ شخص مرزائی ہے شیزان ان کا معاون ہے اور یہ قادیانی پھیلاتا ہے یہ حضور کا گستاخ ہے لہذا شیزان کی ہر چیز کو کھانا پینا میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں جب یہ بات میں نے کہی گاڑی میں جن لوگوں نے کوئی ایک گھونٹ بھرا تھا انہوں نے وہیں چھوڑ دیا جنہوں نے کھولا تھا انہوں نے وہی چھوڑ دیا اور جو پیک تھا انہوں نے واپس کر دیا کہ لے جاؤ اس کو واپس میں صرف یہ کہ تھوڑی سی حرکت کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے قل جا الحق وزحق الباطل پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے تھوڑی دیر بعد وہ آئی کہنے لگی آپ کمپنی کے نام اس حوالے سے کوئی پیغام لکھیں گے میں نے کہا لکھوں گا لے آئیں وہ پیڈ لے کر آئی پیڈ کے اوپر میں نے اس اوپر ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول یہ آیت لکھی نیچے ترجمہ لکھا آیت لکھی اور اس کی نیچے عقیدہ ختم نبوت کو برملا طور پر لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے مرتد ہے اور اس کو نبی ماننے والے بھی کافر مرتد ہیں لہذا مرزا قادیانی اور اور اس کے کے ماننے والے ختم نبوت انکار کی وجہ سے یہ کافر مرتد ہیں اور ان کی مصنوعات کا ہم بہ کرتے ہیں شیزان ان کی مصنوعات میں سے ہے لہٰذا میں کمپنی کے آگے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی سروس کے اندر شیزان کا بائیکاٹ کر دے بند کر دے پابندی لگا دے الحمدللہ یہ پیغام ان کی وہاں تک پہنچ گیا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ کوشش کریں چند دن پہلے ہمارے ہاں ایک جماعت آئی ہوئی تھی کتنے افسوس کی بات ہے بس یہ بات ختم کر کے میں ہاں جی؟ جماعت آئی ہوئی تھی وہ جا رہی تھی حج کی جماعت میری مسجد سے انہوں نے جانا تھا اور اسی رات انہیں جانا دن کو کھانا کھایا مجھے بھی دسترخوان پر بٹھایا تو ان کے جو امیر صاحب سے کہنے لگے وہ اچار بھی لے کر آؤ اچھا، اچار کھولا تو میں نے دیکھا وہ بالٹی کو تو اس کے اوپر شیزان لکھا میں کہا امیر صاحب آپ حج پہ جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آپ کی حاضری ہوگی تو آپ کون سا منہ لے کر جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے ختم نبوت کے دشمنوں کی مصنوعات کو اور ان کی چیزوں کو آپ استعمال کر رہے اور کھا رہے ہیں کہا کیا ہوا میں نے کہا یہ دیکھیں شیزان خیر الحمدللہ میرے کہنے سے اس کو پھینک دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھرپور دعوت چلانی چاہیے دکانوں میں اور ہوٹلوں میں مارکیٹوں میں کہ شیزان بہت بڑا معاون ہے قادیانیت پھیلانے کا جو سب سے بڑے اس کا تعاون کرتا ہے اور اس میں میرا اور آپ کا پیسہ بھی جاتا ہے بائیکاٹ کریں گے اس کی تحریک چلائیں گے اور دوسرا مطالبہ مجھ سے پہلے کر کہ پاکستان آئین کے مطابق قادیانی قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے یعنی مسجد اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس کی شکل مسجد کی طرح نہیں بنا سکتے اس کے اوپر کلمہ نہیں لکھ سکتے بسم اللہ نہیں لکھ سکتے لہٰذا جہاں بھی دیکھیں اس کی بھی آواز اٹھائیں اور وہاں ایسی آواز اٹھائیں کہ وہاں کی انتظامیہ مجبور ہو جائے اس نشانی کو ختم کرنے کے لیے اور اس حوالے سے ابھی تحریک چل رہی ہے لاہور میں جو ان کا بڑا مرکز ہے گڑی شاہو میں اس کے اوپر گنبد بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر مینار بھی بنے ہوئے ہیں میں حکومت پنجاب سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ان کے قادیانی کا جو مرکز گڑی شاہ ہوئے ہیں اس سے مینار ہٹا دیے جائیں اور اس سے گنبد ہٹا دیے جائیں ورنہ انشاءاللہ حضور کے پروانے یہ خود ہٹائیں گے کیا خیال ہے